حضرات محترم اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کے پوتے جنہوں نے انیس سو چوہتر کی تحریک ختم نبوت میں کو میں قائدانہ کردار ادا کیا اور یہاں چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جن طلباء کرام کو زخمی کیا گیا تھا ان کی مرہم پٹی کر کے اور ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو ملتان کی طرف روانہ کیا میری مراد حضرت حافظ مبشر محمود صاحب ہیں حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت محمود صاحب کے فرزند تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں و علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین وکان اللہ بکل شئین علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين من الشاهدين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام حضرات محترم میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو مجھ کو ہم سب کو حضور علیہ سلاۃ وسلام کا امتی اور غلام پیدا فرمایا ہے حضرات محترم اللہ رب العزت کی ذات نے سب نبیوں کو ایک ایک دعا عطا کی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی ذات تک سب نبیوں کو کہا کہ نبیوں جب پر تم پر کوئی آزمائش آ جائے تم پر کوئی مصیبت آ جائے تم پر کوئی امتحان آ جائے اس دعا کو پڑھنا اس آزمائش کو اس امتحان کو میں دور کر دوں گا آدم علیہ سلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام تک تمام نبیوں نے اس دعا کو صرف کر لیا تمام نبیوں نے اس دعا کو خرچ کر لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنہوں نے ابھی تک اس دعا کو صرف اور خرچ نہیں کیا اور آپ جانے دیکھیں کہ حضور علیہ والسلام کی ذات پر کتنی آزمائشیں آئیں آئیں کتنی مصیبتیں کتنے امتحانوں کو برداشت کیا کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر خاک پھینکی گئی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا مجنو کہا گیا شاعر کہا گیا آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئیں ہر مصیبت میں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ہر امتحان میں برداشت کیا لیکن حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اس دعا کو صرف نہیں کیا بلکہ وہ دعا کس کے لیے رکھی گئی وہ دعا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے رکھی گئی حضور فرماتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنی امت کی بخشش اور اپنی امت کی مفرت کے لیے وہ دعا مانگوں گا اور اللہ رب العزت اس دعا کو قبول بھی کرے گا اور مستجاب بھی کرے گا بھائی حضور علیہ سلاۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے اتنے اتنا درد حضور علیہ سلاۃ والسلام کی ذات کے اندر اتنی فکر ہمارے لیے اپنی امت لیے اتنی فکر تمام آزمائشوں کو برداشت کر لیا تمام مصیبتوں کو برداشت کر لیا تمام امتحانوں کو برداشت کر لیا لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اس دعا کو خرچ نہیں کیا آج مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نموز اور رسالت کے تحفظ کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو اس شعبہ کے اندر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ میرا فرض نہیں ہے یہ ان تمام علماء کا فرض نہیں ہے بلکہ آپ تمام حضرات کا بھی فرض ہے کہ جہاں پر بھی قادیانی لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو سمجھایا جائے ان لوگوں کو بتلایا جائے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ وہ راستہ صحیح راستہ تو وہ ہے جو حضور علیہ والسلام کی ذات نے ہمیں دکھایا آج گلیوں میں پھیل جاؤ آج اپنی کالونیوں میں پھیل جاؤ جتنے یہاں پر حضرات موجود ہیں یہاں سے قادیانی عنوان پر کتابیں لے کر جاؤ یہاں سے لٹریچر لے کر جاؤ یہاں سے سمجھو یہاں پر جتنے حضرات دیکھ لیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ اس عنوان پر بیان کر رہے ہیں اور آپ حضرات کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ آپ حضرات بھی ہماری جماعت کے ساتھ کام کریں آپ کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا اگر آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کا مقصد پورا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پر اپنا وقت چھوڑ کر آئے ہیں اپنا پیسہ لگا کر آئے ہیں سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں بھائی یہاں سے اگر واپس جانا ہے تو اپنی جولیوں کو کر لے کر جاؤ یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے لے کے جاؤ صرف اور صرف ان کا کام نہیں بلکہ آپ حضرات کا کام بھی ہے یہ یہ دیکھ لو مرضی لوگ پچاس پچاس ہزار روپیہ ایک ایک ایجنٹ کو دے کر مسلمانوں کو دین سے گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں پیسہ دے کر مسلمانوں پر تبلیغ کی جا رہی ہے آج ہمارا فرض نہیں بنتا آج ہمارا کام نہیں کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی ذات اپنی امیدوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں اتنی شفقت رکھتے ہیں کیا امتی ہونے کے ناطے کیا آج ہمارا فرض نہیں بنتا کہ آج ہماری اس پاک سرزمین پر بھی ایک قادیانی بھی نہیں رہنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ کہ آپ کو اس پاک سرزمین پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک قادیانی بھی نظر نہیں آئے گا وآخر دعوانا الحمد